جہاد کرنا ہے حضرت کی زندگی یا موت کے ساتھ جہاد منسلک کیوں جہاد ہو رہا ہے اللہ کی خاطر اور اللہ پر کبھی موت سمجھ رہے ہو بڑی قیمتی بات تو میں بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی وفات پر جب حضرت عمر کا مزاج بگڑ گیا دماغ ختم ہو گیا ہوش اڑ گئے حضرت عمر کہتے تھے نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو ابو بکر صدیق نے جو خطبہ دیا کون سا من کان امن کم جابود محمدن فعین محمدن من کان امن کم جابود اللہ فعین اللہ حیون کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی تو ہے نا کہ اگر محمد علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو کیا ہو گیا تم کیوں پھر رہے ہو تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو زندہ ہے وہ تو نہیں مرا تو سمجھے یہ بات یہاں بھی وہی بات اس لیے یہ آیت پڑھی باما محمد اللہ رسول ابو بکر صدیق نے پڑھی تھی کہ اگر محمد علیہ السلام شہید ہو گئے تو تم دین سے پھر جاؤ گے جہاد چھوڑ دو گے نانا جس کی خاطر دین تم نے قبول کیا جہاد کرو وہ ہے اللہ اور وہ زندہ ہے تو سمجھ آیا ہے بما محمد اللہ رسول حضرت یہاں حاشیے پر یا ادھر ادھر یہ عبارت ہوگی نہیں ہے خلاصہ لکھا ہے خلاصہ یہ کہ خلاصہ یہ کہ خدا کا خیال کر کے جنگ کرو اور سپاہ سالار کی تخصیص نہ کرو ورنہ شکست پا جاؤ گے کھا جاؤ گے بما محمد اللہ رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر نر رسول مگر نر ہمارا لفظ صرف مگر صرف رسول ہیں اوبر خدا تو نہیں کہ موت و قتل سے پاک ہوں خدا تو نہیں کہ او سن رہے ہو خدا تو نہیں کہ موت و قتل سے پاک ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی اور آئی بھی ہے یا نہیں آئی آ بھی سکتی ہے اور آئی بھی ہے ہاں۔ اللہ نے فرما دیا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف رسول ہیں خدا تو نہیں کہ موت و قتل سے پاک ہوں موت و قتل سے پاک صرف کون ہے اللہ ہی کی ذات پاک ہے قد خلط من قبل ہی رسول تحقیق گزر چکے ہیں حضرت سے پہلے کئی رسول حضرت سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اسی طرح اسی طرح آپ بھی آخر ایک دن سمجھا سنو بات مرزائی زور لگاتے ہیں کہ خلط کا مانا ماتت ہے کیا مانا ہے ماتت مر گئے اللہ کو پتا تھا کہ یہ بےمان لانتی آئیں گے یہ تعویلیں کریں گے اللہ نے ماتت نہیں فرمایا اللہ نے خلط فرمایا ہے عیسا علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں آئی نا خلط کا لفظ عام ہے موت کو بھی شامل ہے رفائل سما کو بھی بھائی میری طرف دیکھو اگر تم میں سے کوئی بندہ یہاں مر جائے ناراض تو نہیں ہو رہے مرنا تو یقینی ہے نا جی بس اللہ خاتمہ ایمان پر کرے بس اصل بات یہ ہے مدعا اصل یہ ہے موت جب بھی ہے ایمان پر آئے جی تو اگر کوئی آدمی مر جائے جب کوئی آدمی یہاں سے تعلیم مکمل کر کے واپس اپنے گھر چلا جائے دونوں کے لیے لفظ خلا استعمال ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا پیچھے کیا پڑھو ادا خلو الا وہ مدینے کے اندر تھے لیکن چلے جاتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں خلا تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و تسلیم یہاں سے چلے گئے تو کیا ہو گئے خلا اور پیغمبر باقی فوت ہو گئے تو کیا ہو گئے خلا سمجھا کا لفظ عام ہے سب کو شامل ہے اس لیے اللہ نے ماتت نہیں فرمایا تاکہ گزر چکے حضرت سے پہلے کئی رسول اف ماتا اف ان ماتا ایا اگر مر گئے حضرت او تلا قتل کیے گئے ان قلب تم اللہ تو پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر ایڑیوں پر پھر جاؤ گے دین و جہاد سے دین و جہاد سے حضرت اندر دیکھو اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ افا ان ماتا کا حمزہ استفام جو ہے نا اصل میں یہ لگ رہا ہے ان قلب تم کے ساتھ کس کے ساتھ اصل میں تھا ان قلب تم آیا پھر جاؤ گے تم دین سے ان ماتا او کوتلا اگر مر گئے حضرت یا قتل کیے گئے تو تم دین سے پھر جاؤ گے یعنی یعنی نہ پھرو اس لیے لکھا اوپر اے ماں کان محبود فتر جے اے ماں کان محبود فتر جے ہُو جلالین کا حوالہ یعنی حضرت نبی علیہ السلام معبود نہیں ہے اس لیے تم نہ پھرو دین سے بمین قلب اور وہ انسان جو پھر گیا اپنی ایڑیوں پر فلن یضر اللہ شیا سمرا بس ہر نہیں نقصان دے گا اللہ پاک کو کسی چیز کا بلکہ اپنا ہی سب کچھ کھو بیٹھتا ہے بلکہ اپنا ہی سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ شاہ حق شناسوں کو جو حق شناس ہیں شکر کرنے والے ہیں آما ہوں بس ہوں شکر کرنے والے اس کی نعمتوں کا سوبات کے ذریعے مضبوط رکھے گا اس کو جہاد میں جلالین کا حوالہ سبحان اللہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو خادے میں رسول اللہ ہیں ان کا چچا تھا انس ابن نظر اس کا نام تھا اس نے کہا اور سنو بات باد نے کہا واپس چلو اگر محمد علیہ السلام فوت ہو گئے اس نے کہا سبحان اللہ بڑے عجیب لگ گئے ان کو تیلا محمد ان لم محمد ان کو تیلا محمد اگر محمد علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں تو کیا ہوا محمد علیہ السلام کا رب تو قتل نہیں کیا گیا فقاتلو فی سبیل اللہ کما کن تم تو فی سبیل اللہ اب بھی اللہ کی راہ میں لڑو جس طرح کے پہلے حضرت کی حیات میں اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے یہ ہے ایمان کا کمال اقسا ایمان کا آخری درجہ ایمان کا یہ ہے اگر محمد علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں تو رب و محمد لم یقتل محمد علیہ السلام کا رب تو قتل نہیں کیا گیا اللہ کی راہ میں جس طرح محمد علیہ السلام کی زندگی میں لڑا کرتے تھے اب اللہ کی راہ میں محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی لڑو بس پتہ نہیں دماغ خراب ہے سمجھتے کچھ نہیں کہتا تو نے کہا یہ عالم کی نیم پر فتح اس لیے دیا کہ لام مفتو ہے میں نے تو یہ نہیں کہا میں نے کہا لام کی رعایت کر کے فتح دیا گیا ہے ایسے ہوا کرتا ہے بعض اوقات التقاء ساکنین کی وجہ سے زیر دیتے ہیں بعض اوقات زبر دیتے ہیں زبر کیوں دیتے ہیں پہلا حرف مفتو ہوتا ہے اس کی رعایت مقصود ہوتی ہے یہ ہے یہ اب زیادہ خفیف بن گیا دیکھو نا یہ یا علام ہے نا یا پہلا تو زبر کے بعد کہاں آنا پڑتا ہے زیر کے طرف اس کا مطلب ہے انسان اوپر سے ڈمپ لگا رہا ہے نیچے لیکن یا علامہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے انسان برابر چل رہا ہے یہ زیادہ خفیف ہے بنسبت یا علامہ کے بنسبت یا علامہ زیادہ خفیف ہے اب کرو مانا سنگھ یہ وما کان نفس علسین دیکھتے ہو سبق بہت رہتا ہے اور تو پرچیاں دے رہے ہو تو مانا وما کان نفس انتم ہوتا اللہ بے عدم اللہ اکاڑوی جب رحیم یار خاں میں آتا تھا تو میں اس کا معامن ہوتا تھا پہلے زمانے میں جب یہ نیا نیا اٹھ رہا تھا ابھی اس کو جانتا کوئی نہیں تھا سمجھا مل کر ہم مناظرے کرتے تھے غیر مقلدین کے ساتھ معامن اس کا میں ہوا کرتا تھا امین اکاڑوی کا ایک مناظرے کے اندر ایسی شکست آئی ہمیں کہ جس طرح وہ کہتے نا دم دبا کے بھاگے ہم جاتے ہم اس طرح دم دبا کے بھاگے اللہ معاف کرے توبہ وما کان کریں اللہ یہ بڑی باتیں ہیں ترغیب الجہاد کیا لکھا ہے ترغیب الجہاد ہے اور نہیں ہے واسطے کسی نفس کے معنی کا خیال کرو نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں ان تموتا یہ کہ مرے تب ان یا قتل تب جی۔ ان یا تبھی موت وقت پہ آ جائے یا قتل ہو جائے مگر ساتھ حکم اللہ پاک کے اللہ کے حکم کے ساتھ سمجھا وہ کان علیہ نفسن پر عبارت ہے یعنی کسی کے مرنے پر اتنا گھبرانا فضول ہے یعنی کسی کے مرنے پر اتنا گھبرانا فضول ہے کیونکہ نہیں کسی نفس کے اختیار میں یہ کہ مرے تبان یا قتل مگر ساتھ حکم اللہ پاک کے کتابم و یہ لکھت ہے مقرر لکھت ہے مقرر لکھت ہے لکھا ہوا ہے اللہ کے علم کے اندر اور مقرر ہے بالکل وقت مقرر کیا ہوا جس میں تقدیم و تاخیر نہیں جس میں تقدیم و تاخیر نہیں لکھا تھا مقرر جس میں تقدیم و تاخیر نہیں لکھا ہے پھر حسرت کا ہے کی جی۔ پھر حسرت پھر حسرت کیوں ہے وقت لکھا ہوا ہے اس وقت سے تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی وہ بمنظرت ثواب دنیا اور وہ انسان جو ارادہ کرے گا نتیجہ دنیا کا اپنی تدبیرات سے جی۔ اپنی تدبیریں جتنی بھی کرتا ہے آج دنیا کا ارادہ کرتا ہے نوتے ہی منہا تو دیں گے ہم اس کو لیکن بشرط مشیت جی چل گا ہے بشارت مشیت منہا کچھ اس سے جو مانگے گا وہ نہیں دیں گے کچھ دیں گے اور وہ بھی بشرط مشیت لیکن بلا حس والا خراب بلا جی۔ حس والا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جلالین کا والا اور وہ انسان ارادہ کرتا ہے ثواب آخرت کا دیں گے ہم اس کو منہا اس آخرت سے وسنجزی اور ان قریب بدلہ دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو وہ بدلہ کیا ہوگا اللہ نے وہ مبہم رکھا ہے یہ ابہام تفخیم کے لیے ہے کس کے لیے ہے تفخیم کے لیے تعظیم کے لیے کہ بہت بڑا بدلہ ہے وہ من نبین تسمہ ملامت کیا لکھا ہے ماقبل میں ملامت ہے نا جی ماں محمد اللہ رسول اور ام حسب تو منتخل جنت اس کا تسیمہ ہے فرمایا کتنی پیغمبر گزرے ہیں لڑتے رہے اس کے ساتھ مل کر ربی یون کثیر رب والے بہت سارے فما بہانو نمبر ون پت نہیں ہمت ہاری انہوں نے پت نہیں کمزور ہوئے وہ ہمت ہاری انہوں نے پختگی عملی لکھا ہوا ہے جی پختگی عملن عملن پکے رہے اور ہمت نہیں ہاری بابا ان مصائب کے جو پہنچے انہیں اللہ کی راہ میں راہو اور نہ وہ کمزور ہوئے قلبن و بدن قلبن قلب کے لحاظ سے بھی کمزور نہ ہوئے یعنی ہمت کرتے رہے اور بدن کے لحاظ سے بھی وہ مست کانو اور نہیں جھکے وہ دشمن کے سامنے نہیں جھکے وہ دشمن کے سامنے اور اللہ پاک دوست رکھتے ہیں صابرین ایسے مستقل مزاجوں کو ایسے مستقل مزاجوں کو اللہ دوست رکھتے ہیں بما کانا وما کانا پر چلکائے پختگی پیچھے عملی تھی فما بہانو پر یہ پختگی کو لی ہے سمجھا تھی وما کانا کولا وما کانا پر کیا لکھا ہے حضرت اچھا اچھا واقع نبی پر حضرت ایک عبارت مجھ سے رہ گئی ہے خلاصہ جہاد میں سستی نہ دکھاؤ بلکہ یوں دعائیں مانگو لکھا ہوا تھا نا جی جہاد میں سستی نہ دکھاؤ بلکہ وما مکانا قولهم اور نہیں تھا کہنا ان کا اللہ انکالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے پروردگار پہلی دعا معاف کر تو ہمیں ہمارے گنا ہمارے گنا معاف کر دے وہ اسرا فنافی فی امرینا اور فضول خرچی کرنا حد سے نکلنا ہمارا فی امرنا ہمارے معاملے کے اندر سمجھا ہم جو اپنے معاملوں کے اندر حد سے نکل جاتے رہے سمجھا نا صحیح وہ ہمیں معاف فرما دے حضرت بات یہ ہے تبلیغی جماعت والے ایسا کرتے ہیں جب جاتے ہیں نا کسی مسجد والے نہیں جانے دیتے کہتے او ہم سے قصور ہو گیا باہر نکلو اللہ سے استفار کرو جی یہ وہی بات ہے مگر کہتے ہیں جی اے ہمارے پروردگار معاف کر دے تو ہمارے لیے گناہ ہمارے یعنی وجہ شکست ہماری غلطیاں ہیں یعنی وجہ شکست ہماری غلطیاں ہیں مہربانی فرما ہماری غلطیاں معاف کر دے اور حد سے نکلنا ہمارا ہمارے امر کے اندر بس سب عقیدہ نمبر دو اور مضبوط کر تو ہمارے قدموں کو نمبر تین اور مدد کر تو ہمارے اوپر قوم کافرین کے کے فاتم اللہ سمجھ دنیا ویا اس استقلال و دعا کی برکت سے اس استقلال و دعا کی برکت سے عطا فرمایا ان کو اللہ پاک نے بدلا دنیا کا بدلا دنیا کا کیا ہے نصرت و فتح جن یعنی ہے نصرت و فتح و حسن ثواب آخرا نمبر دو اور بہتر جزا آخرت کی اور بہتر جزا آخرت کی وہ کیا ہے ثواب و جنت کیا لکھا ہے جنت و اللہ حب المحسنین اور اللہ دوست رکھتے ایسے نیکی کرنے والوں کو محسنین کے نیچے ایسے لکھا ہے ایسے دل سے نیکی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتے ہیں جا دینا آ آمنو حضرت یہ زجر ہے منافقین کے لیے سمجھا مومنین کے لیے بھی وہ منافق کہتے تھے نا بےمان کہ حضرت کو جب گڑھے میں گر گئے شیطان نے آواز دی منافقوں نے کہا واپس چلو اپنے دین کی طرف سمجھا اللہ نے ان کا یہ بیان کیا کہ خبردار ان بےمانوں کا کہا نہ مارو اے ایمان والے ہو جو تمہیں مرتد بنا دیں گے اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا لکھا ہے ترہیب اد مشورہ کفار ترہیب اد مشورہ کفار سمجھا تھی فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو اگر اطاعت کرو گے تم ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا سمجھاتی اللہ دینا کافر بلکہ منافقین کیا لکھا ہے چل علی رضی اللہ تعالیٰ کافروں سے مراد جر ادو کم سمر اطاعت جی۔ کیا لکھا ہے پھیر دیں گے وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر سمرائے رد جب پھیر دیں گے تو بس پھرو گے تم خاصرین ہر طرح ناکام بل اللہ مولا کم بلکہ اللہ ہی دوست ہے تمہارا مولا کم کا من اللہ تمہارا دوست ہے غرض ہے کہ وہ کسی طرح تمہارے دوست نہیں جی۔ دے وہ کسی تمہارے دوست نہیں بلکہ اللہ ہی دوست ہے تمہارا اور وہ بہتر ہے مدد کرنے والوں کا سن القیفی قلوب اللہ کافر نمونہ نصرت جی۔ پریشان نہ ہو وہ یہ کافر مشرق جو ہیں اگر زیادہ ہیں پریشان نہ ہو وہ ہم ان کے دلوں میں روب ڈالیں گے یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ضرور ڈالیں گے ہم بھی دلوں لوگوں کے جو کفر کیا روبا حیبت کو بیما اشرک علت روب ہاں اروبا بل کر سمرائے شرک دنیا سمرائے شرک دنیا دنیا پر روب ڈال دیں گے کیوں بس اب اس کے جو شریک کرتے ہیں وہ ساتھ اللہ کے ان ہستیوں کو جو نہیں اتارا اس نے ان کی معبودیت پر کوئی دلیل نہ لفظ نہ مانن نہ لفظوں میں موجود ہے نہ مانے سے سمجھی جاتی ہے وہ سمرا اور رہنے کی جگہ ان کی آگ ہے اور بڑی بری جگہ ہے رہنے ظالمین کی ظالمین مانا ظلم کرنے والے اور نیچے لکھا ہے جو خدا کا حق کے الوحیت اوروں کو دینے جو خدا کا حق الوحیت اوروں کو دے رہے ہیں اللہ ان کی جگہ بڑی بری ہے بالا قدر اللہ سباب مغلوبیت مومنین اللہ فرماتے ہیں میں نے تو جناب تمہیں پہلے فتح دے دی تھی وعدہ نصرت والا پورا کیا تھا تم غالب ہو گئے وہ مغلوب ہو کر بھاگ گئے پھر جب تم نے میرے پیغمبر کی اطاعت سے نافرمانی کی کہ وہاں سے اٹھائے تو پیغمبر کی نافرمانی کی نہ حفت پڑی کہ تم مغلوب ہو سمجھ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا اللہ اور البتہ آپ کی سچ کا دکھایا تمہیں اللہ پاک نے وعدہ اپنا اب تو حسو جبکہ جڑ اکھیڑتے تھے تم ان کی جڑوں سے کاٹتے تھے تم ان کو بے ادنی ہی ساتھ اس کی توفیق کے سکایت حسن پر ابتدا ان کیا لکھا ابتدا ان تم تم ان کی جڑ کاٹتے تھے بے ادنے ہی ساتھ اس کی توفیق کے اذا فشل تم حتیٰ کہ جب کمزور ہو گئے تم جی، کیا ہو گئے کمزور ہو گئے تم بزدل بن گئے تم تنازع تم نمبر دوم اور جھگڑنے لگے تم بیچ امر رسول کے جی، بیچ رسول علیہ السلام کے امر میں وہ دو طیفے ہو گئے نا ایک طرفہ کہتا تھا ہم نیچے جاتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں ایک طرفہ کہتا تھا یعنی امیر جو تھا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے نہ اوپر بیٹھو جہاں سے نیچے نہ اترو اور جھگڑنے جھگڑنے لگے تم بیچ امر رسول کے نمبر تین اور نافرمانی فرمانی کی تم نے بعد اس کے جو دکھاتا تھا تم دکھایا تمہیں وہ چیز جس کو تم محبوب رکھتے ہو یعنی غلبہ جی۔ یعنی غلبہ حاصل کر لیا تم نے محبوب چیز بھی تمہیں مل گئی اس کے بعد تم نے یہ کیا من کو منجوری دنیا بعد تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا اور بعد تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے آخرت کا میری طرف دیکھو کون مراد ہے من یورید الدنیا سے من یورید دنیا سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہاڑ سے نیچے اتر آئے تھے اور مال غنیمت جمع کروایا تھا چاہے وہ لوگ جو پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور مال غنیمت وہ ہیں مینیور دنیا الدنیا اور جو اوپر بیٹھے رہے تھے وہ ہیں من دول آخر اب سوال ہوا کہ صحابہ کرام دنیا کو ترجیح دی ہے انہوں نے آخرت کے مقابلے کے اندر جو نیچے اتر آئے تو انہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے کے اندر پھر تو جواب سن لو جواب یہ ہے کہ واضح وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا لیکن لل آخرہ دنیا کا ارادہ تھا لیکن دنیا بھی کس کے لیے ہاں سنو بات وہ جو نیچے اترے ان کی غرض یہ تھی کہ ہم نے ایک ثواب لے لیا اوپر بیٹھے رہے وہ ثواب بھی لے لیا اب مال غنیمت جمع کروا لے میں یہ ثواب بھی لے لے میں کیا سمجھ رہے ہو دنیا کا ارادہ کرتے تھے لیکن کس کی خاطر آخرت کی خاطر مال غنیمت جمع کرنے آئے لیکن کیوں آئے آخرت کے لیے کہ وہاں بیٹھ کر ثواب لے لیا اب یہاں جائیں اور یہاں بھی ثواب لے لیں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اگر وہ لوگ وہاں بیٹھے رہتے تو اتنی حصہ ملتا مال غنیمت جمع کروایا تو اتنی حصہ ملے گا مال کے اندر اور ان کے حصے کے اندر نیچے اترنے سے زیادتی نہیں ہوگی اگر نیچے اترنے سے ان کے حصے میں زیادتی ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ وہ نیچے اترے صرف دنیا کی خاطر حالانکہ وہاں بیٹھے رہتے تو اتنی حصہ ملتا نیچے اتر آئے تو اتنی حصہ ملا معلوم ہوا کہ وہ نیچے اترے تھے تو وہ تھی تو دنیا لگ رہی ارادہ آخرت کا اب کرو مانا من کو دنیا تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا لیکن نیچے آخرت کی خاطر اور بعد تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے محد آخرت کا تمہ سارا تسلی اول جی۔ ہے پہلے مانا کر لو اس کے بعد پھیر دیا تمہیں ان ہم ان خفا سے یعنی ان پر غالب آنے سے یعنی ان پر ان پر غالب آنے سے تمہیں پھیر لیا مغلوب کر دیا لے جا بتا لے جا کم تاکہ آگ ماوے تمہیں تو کیا یہ کام تاکہ تمہیں آزما دے اب عبارت پڑھو تسلی اول جی۔ کیا لکھا ہے یہ صحابہ کو تسلی ہے پریشان نہ ہو وہ خلاصہ یہ کہ یہ مغلوبیت بطور سزا نہ تھی بلکہ ابتلا تھا بلکہ کیا تھا ابتلا تھا امتحان تھا یہ بطور جو بطور سزا نہیں تھی لے جب تال کم تاکہ تمہیں آزماوے جی کم تسلی نمبر دوم جی، جی۔ اور البتہ تاکہ معاف کر دی اللہ نے تمہیں لام قسمیہ ہے نہیں ہے قد تحقیق کیا ہے نہیں ہے جی، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے ہاں۔ معاف کر دیا اب آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا اب آخرت میں معافذہ نہ ہوگا سمجھا کہ اللہ ہو فضل اور اللہ تو صاحب فضل کو ایمان والوں کے اذ تو جب کہ چڑھے جا رہے تھے تم جب کہ وہ بھاگ رہے تھے نا پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے تھے تم اور نہیں متوجہ ہوتے تھے تم اوپر کسی ایک کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تمہیں فی اخرا تم تمہاری پچھاڑی میں تمہاری پچھاری میں تمہیں بلا رہے تھے پیچھے پہنچایا اللہ نے تمہیں غم ساتھ غم کے غم بالا غم ایک غم یہ کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے وہ آواز یہی آ رہا تھا نا ایک غم یہ کہ صحابہ کرام ساتھی شہید ہو گئے ایک غم یہ کہ خود کو شکت ہوگی بھاگ رہے ہیں اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا کئی کئی غم دیے تمہیں جی۔ تو سمجھ رہے ہو غم پر غم دیا تمہیں غم مم بے غم بن غم ساتھ غم کے چل کیا لکھا حکمت غم حکمت لکھا پر کیا لکھا ہے ہاں علاج یہ تو الگ بات ہے لکھو اب حکمت غم حکمت غم لکھو بھائی غم کیوں دیا اللہ فرماتے میں تمہارا علاج کر رہا تھا کیا کرا تھا کیا مانا سنو بات جس آدمی پر کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو اور آج نئی تکلیف آ جائے تو انسان پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن جو آدمی بھگتتا آ رہا ہو نا تو اس کو پھر اتنی غم لاحق نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تمہاری تمرین ہو جائے اور آئندہ کے لیے جو تمہیں غم پہنچے یا کوئی مصیبت آئے یا بیٹا یا کوئی منافع فوت ہو جائے تو تمہیں زیادہ پریشانی لاحق نہ ہو سمجھا کرو مانا بہم غم بس پہنچایا تمہیں اللہ پاک میں غم ساتھ غم کے تاکہ نہ مغموم ہو وہ تم اوپر ان نعمتوں کے جو فوت ہو جائیں تم سے اور نہ ان مصیبتوں پر جو پہنچے تمہیں مانا آ رہا ہے خیال کرو خیال کرو تاکہ نہ مغموم ہو وہ تم اوپر ان نعمتوں کے جو فوت ہو جائیں تم سے نعمت کوئی فوت ہو جائے بچہ فوت ہو جائے مال میں کیڑا پڑ جائے اور کپاس میں فصل نہ آئے باغ جو ہے اس میں فصل نہ آئے وغیرہ وغیرہ اور نہ اوپر ان مصیبتوں کے جو پہنچی ہیں تمہیں سمجھا تاکہ تمہیں مغم و غم نہ لگے زیادہ لے کی پر یعنی یہ بھی علاج ہے نہ کہ سزا یہ بھی علاج ہے نہ کہ سزا جی اللہ خبیر اور اللہ خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو ثم انزل علیکم حضرت دوران جہاد سمجھا جہاد کے دوران اللہ پاک نے صحابہ کرام پر پھر اونگ نازل فرمائی اور نیند کا جو ابتدا ہوتی ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت غالباً حضیف ہیں رضی اللہ پتہ نہیں کون ہے وہ فرماتے ہیں کہ تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی اتنا نیند آتی پھر تلوار اٹھاتا پھر گر جاتی آ خود ہو سمجھا سم کو تو جس کو تو میں لیتا پھر گر جاتی حالانکہ لڑائی کے اندر کیسے نیند آوے یہ نیند من جان بلّہ تھی کیا تھی من جانے بلّہ سکون کے لیے <coughs> دیکھا نا حضرت تم نے تجربہ کیا ہے شاید یا نہیں خدا نہ کرے انسان پر کوئی بڑی آفت مصیبت آ پڑے پریشانی آ جائے تو انسان جب نیند کرتا ہے سوتا ہے تو پھر کچھ سکون مل جاتا ہے طبیعت کو تو اللہ نے یہ نیند نازل کر دی تما اصا ان اس کے بعد اتارا اوپر تمہارے بعد غم مذکور کے بعد امن امن کو یعنی نواز کو امن کو یعنی نواس اور اونگ نہ دل فرمائی وہ ڈھانک رہی تھی ایک تحفے کو تم سے یعنی مسلمان یعنی مسلمان بتا اور زجر پر منافقین جی، چل گئے اور ایک تحفہ تھا تاکہ فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کی جانوں نے اپنی جانوں کے فکر میں پڑے ہوئے تھے یزنون بلائے خیال کر رہے تھے اللہ کے متعلق غیر الحق کے جھوٹے جھوٹے خیال غیر الحق کے جھوٹے جھوٹے خیال ضن الجاہلیہ یعنی گمان جہلیت والے اور احمقوں والے خیالات سمجھا جہلوں والے خیالات سمجھا نا سی حماقت والے کیا مطلب ہے لکھا ہے اوپر نیچے یہ ان اخلاف آباد ہی سبحان ہو حاصل یظنون ان اخلاف وادی صبح نہ حاصل روح المانی کا حوالہ ہے وہ گمان کر رہے تھے کہ آج اللہ خلاف وعدہ کر رہا ہے آج اللہ ہمیں فتح نہیں دے رہا بلکہ بلکہ شکست دے رہا ہے اپنے وعدے کے خلاف کر رہا ہے حضرت یہ شبو نہ پڑے تمہیں کہ عبداللہ ابن ابئی تو منافقوں کو لے کر واپس آ گیا تھا پھر منافق کہاں سے آ گئے وہ منافق جو تھے وہ باقی واپس آ گئے لیکن اور پکے منافق تھے جو جہاد میں شریک تھے سمجھا عہد کے اندر منافق بھی وہ سن رہے ہو ہاں خیال کرو ذرا اور ایک تحفہ جو تاکہ فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کی جان ہونا خیال کرتے تھے اللہ کے متعلق جھوٹے خیال یعنی خیالات جہلیت کے ذکول ہونا شکوا جی۔ ہے شکوا اب کہتے کچھ ہیں ارادہ کچھ ہے کہتے ہیں سمجھا یہ بیان ہے زن کا کہتے ہیں آیا ہے وقت ہمارے معاملے سے کچھ معاملے سے کچھ معاملے سے مراد ہاں جنگ کا معاملہ فتح و نصرت والا فتح و نصرت بھی ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی قل ان المرا جواب شکوا فرما دو حضرت بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے بابا معاملہ اللہ کے حوالے شکست دے وے یا فتح دے وے یقفون بےمان ہے نا مناسب چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں جو کچھ کے نہیں ظاہر کرتے آپ کے لیے یقول تشریح ہے یقول اول جی۔ کیا ہے یہ پہلے یقول تشریح ہے کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے سے کچھ تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں پر ہاں ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا یہ لڑکوں کے پیچھے لگ کر بھاگ پڑے ہیں جہاد کے لیے سمجھا نا جی اور نوجوان تھے نا جو کہتے تھے کہ چلو چلو حضرت نے ان کے مشورے پر آ چل پڑے لوکانے اگر ہوتا ہمارے لیے معاملہ جہاد سے کچھ یعنی ہماری راج پر عمل ہوتا یعنی ہماری راج پر عمل ہوتا ما قتل نہ ہا ہونا تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں پر ہم یہاں نہ قتل کیے جاتے کیا مطلب ہے ہم یہاں نہ قتل کیے جاتے مقتول بول رہے ہیں مقتول بولا کرتا ہے جو قتل ہو جائے وہ بولتا ہے تو یہ کیسے کہتے ماں قتل نہ ہم نہ قتل کیے جاتے مراد ہے جو مقتول ہوئے کیونکہ ان کے رشتہ دار تھے نا یہ منافق اور مسلمان رشتہ دار تو تھے نا ایک دوسرے کے قریبی تو تھے نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں پر یعنی یعنی جو مقبول ہوئے ور رسولوں کا عطف کس پر ہے جی مجھے یہ بات نہیں آتی یہ بڑا اشکال ہے جو کبھی حل نہیں ہوگا سمجھا او ور رسول و فی اخرا کم ہے نا یہ ور رسولوں کا عطف کس پر ہے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ کبھی مجھے سمجھ نہیں آئے گا بندے رب کے یہ جملہ حالیہ رسول مبتدا ہے معطوف نہیں ہے الرسول و مبتدا ہے جد حکم فی اخراق اس کی خبر ہے مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبری جملہ حالیہ واب حالیہ ہے یہ سمجھا مولانا رحمہ اللہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے ایک تولا ماشاء اللہ بڑے اللہ میں ہو وہ بیچارے سادے لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا سمجھا تھی آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ بر آج وہ کس پر پڑھ رہا ہے کہنے لگا حضرت یہ اللہ ہے کہ ہی زمین کہاں جا رہا ہے آپ ماشاء اللہ بہرے ایپ چھپانے کی بات ہے آپ نے فرمایا اللہ راضی ہوگی ساری زمیر ساری زمیریں اللہ کی طرف جا رہی ہیں ساری زمیروں کا مرجع کون ہے اللہ پاک ہے ساری زمیریں وہاں جا رہی ہیں تمہیں پتا ہے حاتم اسم کیوں کہتے ہیں ایک بڑا بزرگ گزرا ہے تبا تعبین کے اندر حاتم اس کا نام تھا اور اس کو کہتے ہیں افم افم کا مانا بہرا وہ بہرا نہیں تھا کان اس کے درست تھے ایک دن کہتے ہیں اس کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے سے بڑی بات ہے ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی تو حاتم اسم کے سامنے بیٹھی تھی وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی تو عورت سے ریما سوت خارج ہو گئی اب عورت کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے یک دم ہاتھ مسم بہرا ہو گیا کیا کہتے ہو عورت سمجھ گئی کہ یہ بہرا ہے الحمد اس کو میرے اس عیب کا علم نہیں ہوا اس کے بعد ہاتھ اسم ہمیشہ کے لیے بہرا ہو گیا ہمیشہ جب بھی کوئی بات کہتا کہتا میں بہرا ہوں کیا کہتے ہو تاکہ اس عورت کو کبھی یہ علم نہ ہو کہ یہ بہرا نہیں تھا میرے سامنے فقط اس نے ایسا کیا تھا اور وہ شرمندہ ہوگی زندگی بھر بہرا بن گیا حتیٰ کہ اس کا لقب ہو گیا حاتم اسم یہ ہے کمال بول صاحب ہنسنا اور اس بات کو اچھالنا یہ تو کوئی بات نہیں یہ کمال ہے کہ وہ بہرا ہو گیا اس وقت کہہ دیا کہ چائے پر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بہرا شمار کرایا تاکہ لوگ یہ کہیں مشہور کر دیہات ہاتھ میں ہاتھ مسم مشہور ہو گیا کہ وہ بہرا ہے آج بعد بڑھیا عورتیں بحری بن جاتی ہیں سمجھا سی ایک بڑھیا تھی سمجھا سبحان اللہ <clears throat> بڑی بات ہے ماں قتل نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں پر الو کن تم فی جواب مفصل جی جواب شکوا فرما دو اللہ نے فرمایا بے مانو اگر تم گھر میں بیٹھے ہوتے تو موت سے بچ جاتے کیا جس کا مرنا جہاں لکھا ہے وہ وہاں پہنچ کر رہے گا سمجھا نا سی ہاں حدت فرما دو اگر ہو وہ تم اپنے گھروں کے اندر تو البتہ نکل آئیں گے وہ لوگ جو لکھ دیا گیا ان پر مارا جانا القتل و منا یہ قتل جو ہے یہ مصدر مجہور ہے کاتا یکتولوں کا مزدر چاہے قتل ہے اور کوتےلا یوگ تالو کا مزدور بھی کیا ہے قتل ہے تو قتل جب مزدور بنے گا کاتا تو مانا ہوگا قتل کرنا کیا مانا ہوگا قتل کرنا اور جب کوتےلا یوک کا مزدور بنے گا تو مانا کیا ہوگا قتل ہونا اور سمجھا قتل کیا جانا اور قتل ہونا مانا ہے البتہ نکل آتے نکل آتے وہ لوگ جو لکھ دیا گیا ہے اوپر ان کے القتل و مارا جانا مارا جانا اور قتل ہو جانا سمجھا تھی وہ لکھا گیا الا مزاج اہم اپنے بستروں کی طرف مزاج کا مانا جمع مزجا کی قتل کی جگہ مزاج کا مانا قتل کی جگہ پڑاؤ پر قتل کی جگہوں پر سمجھا مقاتل پر والے طالی اللہ جب اللہ کا واب آتفا ہے لے جب تعلیہ کا ماتوف علیہ مقدر ہے لکھا ہے تمہارے پاس انما فعال غالکا لے والے جب اللہ نہیں لکھا ہوا تو لکھنا پڑے گا یہ بڑی تکلیف ہوگی آپ کو آخر ہاں انما فعل ذالکا انما لمصالح جمع تن جمع لمصالح جمعه لما جما وفرا جما تک لکھ لیا ہاں اللہ پاک نے جو کچھ کیا بہت بڑی مسلحت ان کے لیے کیا اور تاکہ ظاہر کر دے وے اللہ پاک اس کو جو تمہارے سینوں کے اندر ہے کیا ہے سینوں کے اندر باطن کی بات یعنی نفاق و ایمان کھل جاوے یعنی ہاں جو منافق ہیں ان کا نفاق کھل جاوے جو مومن ہے ان کا ایمان کھل جاوے یعنی نفاق و ایمان کھل جاوے والے جو محفا اور تاکہ صاف کر دے اللہ پاک جو کچھ کے تمہارے دلوں کے اندر ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر اس کو صاف کر دے کس بات سے معافی قلوب کم کے نیچے کیا لکھا ہے وساوس اور ایمان سمجھا وساوس اور ایمان کو صاف کر دے نیچے لکھا ہے کیونکہ مومن بھٹی میں پڑھنے سے زیادہ ستھرا ہوتا ہے کیونکہ مومن بھٹی میں پڑھنے سے زیادہ ستھرا صاف ہوتا ہے سمجھا تھی معافی اور تاکہ صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اور اللہ پاک جاننے والا سینوں کے رازوں کو بس ان الدین طول منکم یوم مل جمان حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھاگے ہو بھاگے تم اس لیے ہو کہ شیطان نے حملہ کیا نبی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے بے شک وہ لوگ جو بھاگے تم میں سے جس دن کے ملی تو جماتے نے پھسلایا ان کو شیطان نے بجہ بعض ان اعمال کے جو انہوں نے کیے اور نزول جان الجبل مراد ہے وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے بالکد آف اللہ اللہ نے معافی چل گا اور البتہ تاکہ معاف کر دیا اللہ نے ان کو بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے حوصلے والے ہیں یا ایو الذین آمنو چل کر زجر برائے کچھ نہیں لکھا ہوا اچھا خیر مانا کرو اب یا ایو الذین آمنو اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا نہ ہو وہ تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا لا تکونو کلینہ نہ ہو وہ تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا کلینہ کافر پر لکھو حقیقہ اگرچہ ظاہر مسلمان تھے حقیقت اگرچہ یعنی منافقین کون مراد ہے اندر سے کفر ہے اوپر سے کیا ہے ایمان ہے نہ ہو وہ تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا حقیقت اگرچہ ظاہر تکونوں پر یعنی ان والی بات مت کرو یعنی ان والی بات مت کرو وقال اخوان اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق حضرت میری طرف دیکھو میں نے عرض کیا نا کہ منافق رشتہ دار تھے نا صاحب کرام کے رشتہ داری بھی تھی ہمسا گیری بھی تھی وطن بھی ایک تھا کئی تعلقات تھے تو صحابہ کرام جاتے جہاد کے لیے وہاں شہید ہو جاتے جب کسی اور کام کے لیے جاتے اسلام کا اور قدرتی وہاں موت آ جاتی اتفاقیہ طور پر تو منافق کہتے ہو مر گیا اگر وہاں نہ جاتا تو چند دن زندہ رہتا ہمارے اندر رہتا سمجھا اللہ نے فرما اے مومنو تو منافقوں کی طرح یہ باتیں نہ کرو اس لیے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والا جو ہے وہ معمولی مردہ نہیں لاتا سبن الدین کو تلوفی سبیل اللہ ہے آگے آ رہا ہے کرو مانا نہ اور وکال اخوان اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے متعلق بھائیوں سے مراد ہم مذہب یا ہم نصب یا تو رشتہ دار ہیں جب مذہب کے اندر وہ بھی منافق تھے اور گئے مر گئے وہاں ادا جبکہ سفر کرتے ہیں وہ زمین میں یعنی دینی کام میں کس میں دینی کام میں سفر کرتے ہیں زمین میں اور وہاں اتفاقن مر جاتے ہیں اور وہاں اتفاقن او قانو غزن یا ہوتے ہیں لڑنے والے اور قتل کیے جاتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں لو قانو یہ اس کا مقولہ ہے کا اگر رہتے وہ ہمارے ہاں رہتے ہمارے ہاں اور سفر و غضب پر نہ جاتے نہیں لکھا ہوا لکھو لکھو لوکانو اندنا پر اور سفر و غزب پر نہ جاتے اور سفر و غزب پر نہ جاتے اور سفر و غزب پر نہ جاتے اور سفر و غذب پر نہ جاتے اگر رہتے وہ ہمارے ہاں اور سفر و غذب پر نہ جاتے تو ماں ماتو نہ مرتے فما کوتےلو اور نہ قتل کیے جاتے لے جا اللہ لے جا اللہ ہے نا جار مجرور ہے نا سیجے اس کا متعلق مقدر ہے متعلق لکھا ہوا ہے نیچے لام عقبت کا دو قول ہے ایک جیسے لام کہ ہے جارہ ہے اور دوسرا یہ کہ لام آکبت کا ہے لام آکبت کا بناؤ تو متعلق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کردے اللہ اس بات کو حسرت ان کے دلوں کے اندر ارمان ان کے دلوں میں ولہ ہو جواب اول جی۔ چل گئے گائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے سمجھا تھی خا سفر ہو خا حضر جی۔ لکھا ہوا خا سفر ہو خا حضر خا لڑائی ہو خواہ امن اللہ ہی مارتا جلاتا ہے اور اللہ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے والا کو کوتل تم بشارت ہے جواب ثانی ہے دوسرا جواب یہ اور بشارت ہے کیا تم نے سمجھا کہ مسلمان مر گیا تو مر گیا خبردار مسلمان کی بڑی شان ہے اور البتہ اگر قتل کیے گئے تم اللہ کی راہ میں او یا مر گئے تم جزا مقدر ہے تو غم مت کرو تو غم مت کرو لا مغفرت علت اللہ اس لیے البتہ بخشش اللہ کی طرف سے اور رحمت خیر بہتر ہے بدر جہا بہتر ہے بدر جہا مما ججماؤن دنیا کی ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں والن تم اور البتہ اگر ویسے ہی مر گئے تم یا قتل کیے گئے تم تو البتہ طرف اللہ کے جمع کیے جاؤ گے تم لا الہ غیر ہی الجلالین سمجھا بھائی گھر میں مرو سفر میں مرو گھر میں قتل ہو سفر میں قتل ہو وہ جانا کہاں ہے اللہ فرق کیا ہے سر اس ہو گھر میں مرنے اور سفر میں مرنے کا کوئی فرق گھر میں مرے تو کہاں جانا ہے اللہ کی طرف سفر میں مرے تو کہاں جانا ہے پھر فرق چاہے کیوں خام کا پریشان ہوتے ہو سابیما رحمت من اللہ اب حضرت صاحب کرام کو تسلی ہے اور حضرت چند منتوں کا ذکر ہے احسانات کا اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام سے غلطی تو زبردست ہوئی کہ اگر وہ درے کو نہ چھوڑتے تو یہ ستر صحابہ شہید ہو گئے حضرت زخمی ہو گئے زندہ جتنی بھی بچے سارے زخمی ہو گئے تو یہ کام نہ ہوتا نا صحیح لیکن اس تمام تر غلطی کے باوجود نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کچھ بھی نہ کہا صحابہ کو حکمت عملی اسی میں سمجھی چونکہ آپ ان کو ڈانٹتے پہلے تو ان کے ستر رشتہ دار مرے پڑے تھے شہید ہو گئے تھے اب اگر آپ ڈانٹتے ان کو تو ان کے دل متنفر ہو جاتے سمجھا نہیں آپ نے کچھ بھی نہ کہا فبیما رحمت من اللہ منت اولا اعلی درجہ کا نرم دل نبی اولا اعلیٰ درجے کا نرم دل نبی مل گیا سمجھا یہ تسلی صاحب کے رام کو ماں بس بب رحمت کے اللہ کی طرف سے جو آپ پر ہے جو آپ پر ہے رحمت میں نرم دل مل گیا تو ان کو لن کا مانا نرم دل مل گیا تو ان کو آپ ان کو نرم دل پیغمبر مل گئے پلو کن تفزن اور اگر ہوتے آپ فضن سخت گو کیا ہوتے سخت زبان ہوتے غلی غل قلب سخت دل ہوتے لن من حولے کا البتہ بھاگ جاتے یہ آپ کے ارد گرد سے جب بھاگ جاتے تو ان کو یہ علوم و فیوز کہاں سے ملتے تو ان کو یہ علوم و فیوز کہاں سے ملتے فاف و اب حضرت ان کو معاف کرو درگزر کرو بس جو ہو گیا تقدیر میں جس طرح لکھا تھا تو ہو گیا فاف و نمبر ون بس معاف کر دو دل سے ان کو کیا معاف کر دو اپنی گستاخی کیا معاف کر دو اپنی گستاخی جو آپ کی انہوں نے گستاخی کی کہ آپ کی اجازت کے بغیر چلے آئے اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے آپ ان کو معاف کر دو لہم نمبر دوم اور معافی کی دعا کرو ان کے لیے معافی کی کس بات میں حقوق اللہ کی تلفی میں کس حقوق اللہ جو انہوں نے تلف کیے اس میں اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو بشاور ہوم فل امر نمبر تین اور بدستور سابق مشورہ کرتے رہو ان سے شاور کا امر ابقا کے لیے ہے کس کے لیے ہے خیال کرو اور بدستور سابق مشورہ کرتے رہو ان کے ساتھ فی الامر خاص خاص معاملات میں کس میں ہاں پیچھے پڑے رہے امر ہم شورا بین ہم وہاں میں نے بتایا تھا کہ جس معاملے میں نفس قطعی وارد ہے اس میں تو مشورہ نہیں ہے مشورہ ان امور میں ہے جو منسوخ نہیں ہے اور مشورہ کرتے رہو ان کے ساتھ بد دستور ہے سابق ان سے مشورہ کرتے رہو فی الامر خاص خاص معاملات کے اندر یعنی امور غیر منسوخہ کے اندر فیضا آدم تھا مشورہ کے بعد کیا لکھا ہے بس مشورے کے بعد جب پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ کے سہارے پر کام کرو بس جب کہ پختہ پختہ ارادہ کر لو آپ ایک جانب پختہ ارادہ کر لو تو بس سہارا کرو اوپر اللہ پاک کے لا بل مشاورت لا بل جلال مشاورت پر سہارا نہ کرو اللہ پر سہارا کرو ان اللہ علت ہے بے شک اللہ دوست رکھتے ہیں کے لینا سہارا کرنے والوں کو علیہ جی۔ لکھا ہے جی۔ اوپر اس اللہ کے جل بس انفر فرق اللہ ازال حسرت جی، اللہ فرماتے میاں فتح یا شکست آئے صحابہ تمہارے اختیار میں نہیں آئے فتح شکست کس کے اختیار میں آئے اللہ کے اختیار میں تو غیر اختیاری کام پر کیوں پریشان ہوتے ہو اللہ کی مرضی فتح دے وے اللہ کی مرضی شکست دے وے بندہ پریشان تب ہوئے کہ انسان کے بس میں کچھ ہوئے اور کام نہ ہوئے جب بس میں بھی نہیں ہے تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو این فرکم اللہ اگر امداد کرے تمہاری اللہ پاک تو پتنی کوئی غالب ہونے والا ہے تمہارے اور اگر چھوڑ دے وے تمہیں کا مانا چھوڑ دے وے مغلوب کر دے وے تمہیں تو بس کون ہے یہ وہ جو مدد کرے تمہاری بات اس کے چھوڑ دینے کے سمجھا اللہ ہے دستور العمل ہے اور اوپر اللہ کے پاس چاہیے سارا کرے ایمان والے وہ سمجھ رہے ہو حضرت یہ زجر برائے منافقین ہے مال غنیمت میں سے کچھ مال جو ہے ادھر ادھر ہو گیا تو منافق بےمان بدر کے موقع پر کسی بےمان منافق نے کہہ دیا کہ شاید نبی علیہ السلام نے اٹھا لیا ہو کمبل وغیرہ تھا اللہ نے فرما بےمانو مال غنیمت کو تقسیم سے اٹھانا یہ تو خیانت ہے اور پیغمبر جو ہے وہ خیانت سے پاک ہوا کرتا ہے خیانت والا درجے کا اوپر کے درجے کا گناہ ہے بما کان علیہ نبی جن منت ثانیہ امین نبی منت ثانیہ دوسرا احسان یہ کہ امانت دار نبی مل گیا اور نہیں ہے وقت کسی نبی کے جیسے خیانت کرے اور وہ انسان جو خیانت کرے گا یات بیما غلہ سمرا نمبر اول کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا جاتے پر لکھ لو نا سمرا اول اور یاتے پر لکھ لو میدان محشر میں میدان محشر میں لکھ لیا ہے میدان معاشر میں آئے گا وہ میدان معاشر میں اس مال کو لے کر جو خیانت کی تھی اس نے قیامت کے دن سما تو وفا خمرہ دوم ہمارا دوم لکھا ہے تو وفا پر سمرائے دوم لکھ لو لکھ لو سمرائے دوم دوم لکھ لو سر اس کے بعد پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس قیامت میں جزا ان اعمال کی جو وہ کرتا رہا ماں کا سبق سے مراد وہ اعمال ہیں اگر اعمال مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے جزا جزا ان اعمال کی جو وہ کرتا رہا اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے افمن تبا رضوان اللہ بشارت اخروی کیا لکھا ہے بشارت اخروی آخرت کی بھی اشارت ہے آیا پت وہ انسان جو اتباع کرتا ہے رضا مندی اللہ پاک کی اللہ کی رضا کا تابع ہے یعنی نبی جی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم الفا الفا مرتن ذراتن کمبا اب ساخاتن یہ تخویف اخروی ہے وہ بشارت ہے یہ تخویف یہ ہو سکتا ہے مثل اس انسان کے جو رجوع کرتا ہے ساتھ ناراضگی کے اللہ پاک کے اللہ کی ناراضگی کو لے کر آتا ہے یعنی خائن ہے جی، جی۔ فائن یعنی ہے سمجھا نا سی وما واہ جہنم اور رجوع کی جگہ اس کی رہنے کی جگہ اس کی جہنم ہے وہ بیسل مسیر مزمت جہنم اور بڑی بری جگہ ہے رجوع کی ہم درجات ہم ہم کا کا لکھا ہے مغزوبین و متبعان رضا حق جی۔ مغزوبین و متبعان رضا حق حق کی رضا کا اتباع کرنے والے اور مغزوب یہ سب کے سب درا کئی درجوں والے ہیں کئی ان کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ دیکھنے والا ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں لقد من اللہ چل حضرت منت خالصہ ہم جنس نبی منت صالسہ تیسرا احسان یہ ہے کہ میں نے کسی نوری کو کسی ناری کو پیغمبر نہیں بنایا ان کا ہم جنس میں نے نبی بھیج دیا یہ بھی بشر ہے وہ بھی بشر ہے تاکہ فائدہ حاصل کرنا فائد لینا آسان ہو جائے کیا ہو جائے ابھی انسان ہم جنس سے جو ہے وہ فائد لینا آسان ہوتا ہے نا جی یہ میرا ایک مستقل احسان ہے البتہ تاکہ احسان لگائے اللہ پاک نے ایمان والوں پر اللہ فرماتے ہیں منافقو بے مانو میرا احسان ہے کہ میں نے اتنا عظیم الشان پیغمبر بھیجا اور تم الٹا کہتے ہو کہ پیغمبر نے خیانت کی ہے البتہ تاکہ احسان لگایا اللہ پاک نے ایمان والوں پر باقی ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے احسان ہے نہیں ہے ہاں کہو سارے الحمد للہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدیہ میں سے بنایا ہے ہاں تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان موحد بنایا تیرا شکر ہے کہ تو نے عقیدہ صحیح عنایت فرمایا ہے اللہ اس عقیدے پہ استقامت نصیب فرما دے خاتمہ ایمان پر کرے اس بات سفید جبکہ بھیجا ان کے اندر رسول ان رسول کو من انفسم ان کے نفسوں سے بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ان کے نفسوں سے ان کی جانوں سے ان کی جنسوں سے بھیجا ہے حضرت یہاں آپ کے پاس اوپر فتوا لکھا ہوا ہے یہ فتوا ہم پڑھ رہے ہیں حامیم سجدہ کے اندر پڑھا یا ہوں تمہیں یہی فتوا بڑا قیمتی فتوا ہے ہر مبلک کو یاد ہونا چاہیے سمجھا ہاں لیکن پھر یہ حلوے کھچڑے بند ہو جائیں گے آج یہ ہے کرو مانا یتلو علیہم آیات ہی ان انفوسہم ہے نا کیا ہے ایک کاط اور ہے بریلوی پڑھتے ہیں من ان کیا بریلوی کیا پڑھتے ہیں وہ کات ہے متبادر کراط ہے من ان فاسے ان فس کا معنی عمدہ نفیس سمجھ رہے ہو انفسم والی کار چونکہ ان کو چبھتی ہے نا چونکہ ان کے خلاف ہے بشریت کا بیان ہے اس لیے وہ انفسم والی قرآن نہیں پڑھتے وہ دوسری پڑھتے ہیں من انفاس حالانکہ وہ بھی متواتر کی رات ہے انفس کا معنی عمدہ اور نفیس انسان اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے من انفوسم من انفاسم دونوں معنی درست ہیں ان کے نفسوں سے ان کی جنسوں سے یا ان کا ہم جنس ان کے عمدہ لوگوں سے جتلو علیہم فریدہ اولا پڑھتا ہے ان پر ایتوں کی پڑی ہوئی باتیں ہیں وہ جو ذکیم نمبر دو اور پاک کرتا ہے انہیں نمبر تین اور سکھاتا ہے انہیں کتاب نمبر چار اور حکمت قانو حالت قبل بے ست اور بے شک شان ہے تھے وہ پہلے اس کی البتہ بھی گمراہی خاف کے بس اولما اصابت کم کو مصیبت چل کا زجر برائے منافقین لیکن یہ درست نہیں لکھا سب کا تو قلم ہے سمجھا کیونکہ یہ کہنے والے بھی مومنین تھے زجر برائے مومنین مومنو کو مصیبت پہنچی ہے آیا جب کہ پہنچی تمہیں عہد میں اصابت کم پل عہد میں عہد میں پہنچی تمہیں مصیبت اور مصیبت ہار والی تاخیر ہاں قد اصب تم میں سیاح تاکہ پہنچ چکے ہو تم دو مسل اس کے اس سے پہلے بدر کے اندر تم دو مثل چونکہ عہد کے اندر صحابہ ستر شہید ہوئے نا جی اور اس سے پہلے بدر کے اندر ستر کافر بھی انہوں نے مارے اور ستر کافر قید بھی کیے تو دو مثل ہو گئے نا جی تاکہ پہنچ چکے ہو تم دو مثل اس کے کل تم انا کہنے لگے تم کہاں سے آ گئی یہ ہار یہ ہار کیوں آ گئی کل تم کے نیچے لگا تاجو بن نہ اعتراضن نہیں لکھا ہوا اللہ اکبر اعتراض تو غلط ہے یہ تو کفر ہے سمجھا لکھو اس سے پہلے تاجو بن ہاں تاجو بن نہ اعتراضن تاجو بن خیال کرنا یہ اعتراض نہیں ہے ورنہ کفر ہے کل تم کہا تم نے انا ہاضا کہاں سے آ گئی یہ ہار یعنی کیوں ہوئی جی۔ یعنی کیوں ہوئی کل ہوا میں نے گم سباب دہری فرما دو یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے کہاں سے آئی ہے تم خود اس کا سبب بنے ہو ان اللہ علت ہے اس لیے کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں بما افاب سباب حقیقی یا مؤثر حقیقی کیا لکھا ہے ہاں مؤثر حقیقی اللہ آئے اور وہ جو پہنچا ہے تمہیں مصیبت جس دن کے ملی دو جماعتیں صاب عدن اللہ پس ساتھ حکم اللہ پاک کے اس کی قضاء و قدر کے ساتھ بل یا علامہ حکمت اصابت حکمت یہ معطوف ہے صاب عدن اللہ پر اور تاکہ جان ظاہر کر دے ہوئے اللہ ایمان والوں کو اور تاکہ ظاہر کرے ان کو جنہوں نے انہیں فاق کیا وکیل الحم اور کہا گیا ان اللہ دینا نافکوں منافقوں بھائی کو ابھی میں نے بتایا تھا جب واقعی عرض کیا کہ وہ تین سو منافق جب آنے لگے تو صحابہ نے کہا بےمانوں نہیں لڑتے تو کم از کم کھڑے رہو تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ ان کی اتنی جمعیت ہے سمجھا سی اور کہا گیا ان کو آؤ تم تالو آؤ تم اس کے بعد اگر ہمت ہو اس کے بعد اگر ہمت ہو تو لڑو تم اللہ کی راہ میں اب دفاع یا ہمت نہ ہو تو کم از کم دفعیہ بن جاؤ کیا بن جاؤ دفعیہ بن جاؤ کہ دفاع تو کرو ان دشمنوں کو سمجھا دیں کالو جواب دینے لگے اچھا یہ لڑنا تھوڑا ہے یہ اپنے آپ کو مروانا ہے لڑنا ہوتا تو ہم ضرور کھڑے ہوتے کہنے لگے اگر جانتے ہم لڑنا تو ضرور البتہ اتباع کرتے ہیں ہم تمہاری یہ لڑنا نہیں ہے ہم لے لو اللہ فرماتے ہیں پہلے تو یہ نام مراد کافر تھے چونکہ منافق کافر ہے لیکن پہلے کم درجے کے کافر تھے آج اتنی بے حجی کر کے زبان سے یہ بول رہے ہیں تو یہ کفر کا درجہ ان کا بڑھ چکا ہے ہم لل کفر وہ لوگ جی لل کفرے مانا کفر کی طرف جی لل لفرے مانا کفر کی طرف باوجہ اس خشک جواب کے جی۔ وجہ سے خشک جواب کے وہ لوگ طرف کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے منہم ہم اپنے آپ سے لل ایمان ایمان کی بنسبت ایمان کی بنسبت کفر کی طرف زیادہ قریب تھے سمجھا کہ ہم اکرب مینگاہن ظاہر جی کیونکہ باطن تو پہلے سے کافر تھے نا جی ظاہری بات ہے ظاہر زیادہ قریب تھے ان سے وقت ایمان کے جکول رد لو نالم و تالن جی رد لو عالم و تالن کا رد ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر لڑائی ہوتی تو ہم کھڑے ہوتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اگر لڑائی ڈھنگ کی ہوتی پھر بھی یہ نہ ٹھہرتے یہ لو عالم و تالن ہاں یہ قولونا کہتے ہیں ساتھ اپنے منہ کے جو کچھ کے نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر مال صفی بہن پر یعنی مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں گے اگرچہ لڑائی ڈھنگ کی کیوں نہ ہو اگرچہ لڑائی ڈھنگ کی کیوں نہ ہو سمجھا نا سی واللہ علت ہے اور اللہ خوب جانتے ان باتوں کو یہ دل میں چھپاتے ہیں اللہ دینا کالو یہ پہلے اللہ دینا نافکو سے بدل ہے جی۔ کس سے بدل ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور رشتے کے اندر یا وطن کے اندر یا ہمسا گیری کے اندر سمجھا وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں اور خود بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر اطاعت کرتے یہ مسلمان ہماری تو نہ قتل کیے جاتے یہ مسلمان ہماری اطاعت کرتے تو قتل نہ کیے جاتے یعنی عہد میں نہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے اللہ نے جواب دیا حضرت فرما دو بےمانوں پر دفاع کرو تم اپنے نفسوں سے موت کو اگر ہو تم سچے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو روک لو نہ مرنا تم جی۔ بھائی مسلمان تو عہد میں گئے اور مارے گئے تم تو عہد میں نہیں گئے نا جی۔ تم تو گھروں میں بیٹھے ہو پھر تمہارے اوپر موت نہ آئے پھر جی۔ سمجھا سی دفع کرو تم اپنے آپ سے موت کو اگر ہو تم سچے بس ولا تحسبن بن بشارت ہے اللہ فرماتے ہیں مانو تم نے کیا سمجھا جو شہید ہو گئے وہ معمولی مردے ہیں کیا وہ تو بڑی شان والے مردے ہیں کیا ہے خیال کرو غلطہ بن الذین موت کی تردید نہیں ہے موت کی تردید ہاں معمولی موت کی تردید ہے اور نہ گمان کرو آپ ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں امواتن اور مردوں کی طرح اور مردوں کی طرح بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں ممتاز حیات کے ساتھ اس کے ساتھ ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں یورزا روزیاں دیے جا رہے ہیں حضرت یورزا کون پر کا نعمت ذاتیہ نمبر اول جی۔ نعمت ذاتیہ نہیں لکھا لکھ لو لکھ لو ذاتی نیچے لکھا ہے ذاتی کا تعلق نعمت کے ساتھ ہے رزق حصی کے ساتھ نہیں ہے نعمتیں دو قسمیں ذاتیہ اور متعدیہ یہ نعمت ذاتی ہے اور رزق دو قسم ہے ایک روحانی ایک جسمانی یہ رزق حصی ہے کیونکہ شہید کی روح جو ہے وہ کھا رہی ہے پی رہی ہے جنت کے اندر سمجھا انشاءاللہ شاء بہت عرض کروں گا اگر اللہ نے توفیق دیا شام کو یا کسی اور موقع پر کرو مانا یورزا کونا رض کے حصے دیے جاتے ہیں سارے حینا نمبر دوم نعمت ذاتیہ نمبر دوم رزق مانوی جی رزق مانوی یعنی مصیرت خوش ہونے والے ان نعمتوں پر جو دی ان کو اللہ پاک نے من فضل ہی اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں عطا فرمائیں ان پر خوش ہیں وہ وہ کون سی نعمتیں ہیں درجات قرب وغیرہ نہیں لکھا ہوا لکھو لکھو ہمت کرو کہاں ہے بیما آتا ہم اللہ ہو ہاں بیما آتا ہم اللہ کا نیچے لکھو درجات قرب وغیرہ لکھ لیا ہے جی جی جی جی کر رہے ہو جو لکھ رہے ہیں اور سمجھا سی سارے ہی نبی اللہ خوش ہونے والے ان نعمتوں پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ پاک نے من فضل ہی اپنے فضل سے درجات قرب وغیرہ یہ نعمت خارجیہ ہے کیا ہے اچھا میری طرف دیکھو نا شہید جب شہید ہوئے اور فوراً ان کو اللہ نے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جنت کے اندر چل پھر رہے ہیں